دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ سے عافیت ہی مانگنا چاہیے ہم لوگ کمزور ہیں اس لیے ہر وقت میں اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے لیکن اگر ہماری تربیت کے لیے یا ہماری ترقی کے لیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی کا حال آئے تو اس کے اوپر شکوا شکایت کرنے کے بجائے خوب صبر کے ساتھ میں اس کو برداشت کرنا چاہیے یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ مجاہدہ ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں دنیا کے لیے تکلیف اٹھانے پر شاید کوئی اجر نہ ملے لیکن اللہ کی نسبت پر آپ نے قدم اٹھایا ہے اور آپ پر بھوک آ گئی تو اس پر اللہ انعام دیں گے بڑے بڑے بارش کی وجہ سے تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی اور آپ نے صبر کیا اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر اور انعام کا احتساب کیا تو اللہ تعالی بڑے بڑے اجر اس کے اوپر عطا فرمائیں گے اس لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں کوئی بات ایسی ناگواری کی آ جائے تو اللہ سے آفیت مانگتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے یہ اللہ کی نگاہ میں مجاہدہ اور قربانی شمار ہوگا اور قربانی پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے ملنے کا ہدایت کے بڑھانے کا وعدہ ہے جب قربانی کے ساتھ کسی کام کو کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت بھی دیں گے اور ہدایت کو بڑھائیں گے بھی اس لیے خوب اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ میں پوری اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اجتماع کے ان دنوں میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفیت ہمارے لیے مقدر فرمائی اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو ہمیں کا ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ شروع سے لے کر اخیر تک مجلس میں رہیں گے تاکہ پوری بات سنیں اور پوری بات سمجھے جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا اس لیے ایک تو شروع سے لے کر اخیر تک اس مجلس میں رہنے کی نیت کرے معمولی غذر سے نہ اٹھے کوئی سخت عذر ہے تو اس میں کوئی شکال نہیں ہے اسی کے ساتھ میں پوری بات کو جاگ کر سنیں صبح کا وقت عام طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو اونگ آ جاتی ہے اور اگر آدمی کی آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات اندر جائے گی نہیں دل تک نہیں پہنچے گی اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی تو وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی دین کی بات میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ معلومات سے بڑھ کر یہ دل تک پہنچے اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں کان میں آواز پڑی کہ گھر کے اندر سے قرآن میں کوئی پڑھ رہا ہے الم یعنی لذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں بس اس آیت کا سننا تھا اور دل تک پہنچنا تھا کہ فوراً زندگی بدلی اس لیے کہ دین کی بات میں اللہ نے زندگیوں کے بدلنے کی طاقت رکھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات دل تک پہنچے فوراً ان کی زبان سے نکلا وقت آ گیا آ گیا وقت اور اپنے سارے سامانوں کو چھوڑ کر بیت اللہ پہنچ کر بہت بڑے اللہ والے بنے اس لیے میرے دوستو جاگ کر بات کو سننا اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا نیچے نہیں دیکھنا گھٹوں میں ہاتھ نہیں دینا یہ سونے کی نیت ہوتی ہے تھوڑی دیر میں نیند آ جاتی ہے بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا پھر بھی آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نون کو مین کو دور کیا جائے اور مجلس کا پورا پورا نفع حاصل کیا جائے اسی کے ساتھ ہر آدمی اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے کہ دیکھے کوئی ساتھی سو رہا ہے تو اس کو محبت سے جگہ دے یہ اس کے ساتھ خیر خاہی اور بھلائی کی بات ہے کہ پیار سے اس کو اٹھا لیا جائے تو اس لیے جاگ کر بات کو سننا تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے جب بات دل تک پہنچ جائے گی تو زندگی کو بدل دے گی جس طرح دوا اندر چلی جاتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے ایسے ہی بات دل تک پہنچ گئی تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا اس لیے جاگ کر پوری بات کو سننا اسی کے ساتھ بات دین کی بات کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ارادے اور یقین کے ساتھ سننا کس کے ساتھ سننا ارادے اور یقین کے ساتھ دین کی بات کو سننا یہ دین کی بات کا سب سے پہلا حق ہے اجتماع جس کو کہتے ہیں کہ آدمی ارادے یقین کے ساتھ میں بات کو سنے اور پورے دھیان اور توجہ سے بات کو سنے کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے تاکہ کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے اس لیے پہلا حق ہے سننا ارادے اور یقین کے ساتھ دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ ماننا ہے اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا جب آدمی عمل کی نیت سے بات سنے گا تو بات ضائع نہیں ہوگی بات محفوظ ہو جائے گی اور عمل کے وقت میں وہ بات یاد آئے گی یہ نہیں یہ نفع ہے نیت عمل کی نیت سے سننے کا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ انسان کی نیت ہے اسی لیے فرمایا ان نما فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے جی چاہے نہ چاہے حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے اس لیے انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کس چیز پر بیاج کریں تو آپ نے فرمایا اس بات پر بیاج کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے جی چاہے تو اور نہ چاہے تو ہر حال میں سننا اور ماننا یہ ایمان والوں کی شان ہے سمعنا نہ واتانا اور بے ایمانوں کی شان ہے سمیا واسینا کہ سنیں گے اور مانیں گے نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا مجمع وہ تھا جو آپ کا آخری نبی ہونا ایسا یقینی جانتا تھا جیسا آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بھی نہیں مانا اور آپ کی بھی نہیں مانی اور اپنی دنیا اور آخرت کو اجاڑ دیا اس لیے دوسرا حق جو ہے وہ ماننا ہے عمل کی نیت سے بات کو سننا دین کی بات کا تیسرا حق تبلیغ ہے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغو کو ولو آیا فرمایا میری طرف سے ایک بات بھی آپ کے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو اور آپ کی طرف سے بشارتیں ہیں نظر اللہ وجہ انسم مقالتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اور خوش و خرم رکھے اور ہنستا بولتا رکھے اس کو جس نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کیا پھر جیسا سنا تھا ایسا آگے پہنچا دیا فرما رب الگ او عام انسامیہ فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ نے ایک کو پہنچایا لیکن وہ ایسا ہمت والا نکلا کہ اس نے ہزار تک کو پہنچا دیا تو وہ ایک بھی آپ کے حصے میں اور ہزار بھی آپ کے حصے میں اس لیے کہ آپ ذریعہ بنے بات کے آگے پہنچانے کے اس لیے بات کو پہنچانا اب پہنچانے میں کیا نیت کرنا فرمایا اپنے گھر سے لے کر عالم کی نیت کرنا اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت کرنا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے اور ہم آپ کے امتی ہے تو جو امام کی نیت ہوگی وہی مقتدی کی نیت ہوگی اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا اب پورے عالم میں آدمی کیسے پہنچائے عالم تو بہت بڑا ہے کئی سو ملک ہے کئی ہزار شہر ہے کئی لاکھ دیہات ہے دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہیں تو ساری جگہوں تک اور سب تک پہنچنے کی کیا شکل کا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کی شکل یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں اور جتنوں تک نہیں جا سکے اور جہاں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کرنا خود کرتے ہوئے آدمی بنانا یہ محنت کا صحیح رخ ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ دیا اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف تیویس سال کا زمانہ ملا نبوت کے بعد کا زمانہ تیویس سال کا زمانہ ہے کام کا زمانہ اب اتنے چھوٹے سے عرصے میں اتنے بڑے کام پر قابو پانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا راستہ اپنایا آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام کیا اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تک تھکا ہے اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنی تیویس سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے ایک بہترین عملہ تیار فرمایا سوالات صحابہ کا یہ کام کا صحیح رخ ہے کرنا اور آدمی بنانا کرنا اور آدمی بنانا کرنا اور عملہ بنانا یہ ہماری محنت کا صحیح رخ ہے اور ایسا عملہ بنایا کہ جس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی اسی لیے صحابہ میں پوچھا گیا صحابہ کے بارے میں کہ کون لوگ ہیں فرمایا فرسان بن نہار و رحبان بن لئی بسام بن نہار و بکا بن لئی فرمایا دن کے شہ سوار ہے دن کو گھوڑے کی پش پر بیٹھ کر یہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے لوگوں کو اللہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں اللہ کی شانیں انسانوں کو سمجھاتے ہیں اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے کانو کلیل اللہ جون و بلفارم یس یستغفرون فرمایا رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا فرمایا دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں جو آپ کا دن اور رات تھی وہ صحابہ میں منتقل ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو معلم اور ڈائی بنا کر کے بھیجا تھا تو دن کا اکثر وقت دعوت اور تعلیم کے تقاضوں پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہونے میں آہوزاری کرنے میں مناجات کرنے میں خرچ ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کی رات ہے یہی صحابہ میں منتقل ہوا اس لیے میرے دوستو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا اور اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا تاکہ اطمینان کے ساتھ جی بھی سکے اطمینان کے ساتھ مر بھی سکے جس سے باپ اپنی اولاد کو کام سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ میری فیکٹری کو میرے بچوں نے سنبھال لیا میری کھیتی کو میری دکان کو میرے بچوں نے سنبھال لیا تو باپ اطمینان سے جی بھی جاتا ہے اطمینان سے مر بھی جاتا ہے ایسا ہی ہماری ہر مسجد میں ہمارے حلقے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اور عالم میں ایسا بہترین عملہ تیار کرتے ہوئے اس محنت کو کرنا کہ جب ہم اس مرنے کا وقت آئے تو اطمینان سے مر سکے کہ الحمدللہ بہترین عملہ مسجد سے لے کر عالم میں ہے جو خوب کام کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور خوب اچھی طرح یہ کر رہا ہے اور کرتے ہوئے بہترین آدمی تیار کر رہا ہے کسی کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے میرے دوستوں کرنا ہے اور آدمی بننا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں جاگ کر بیٹھ کر بات کو سننا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کے دنیا میں آنے کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے مرد بھی عورتیں بھی شہزادے بھی فقیر بھی دنیا میں سارے ایک ہی راستے سے آتے ہیں اور وہ راستہ ماں کا پیٹ ہے ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں نو مہینہ پرورش پاتا ہے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کو دنیا میں لاتے ہیں اس لیے ہر انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے ایسا ہی اپنی طبی عمر پوری کر کے اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ موت ہے ہر انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف جو جاتا ہے وہ موت کے راستے سے جاتا ہے جس طرح آنے اور جانے کا ایک ہی راستہ ہے ایسا ہی آنے اور جانے کے بیچ کی چھوٹی سی زندگی اور مرنے کے بعد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کہ جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک ہزار سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہاں خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے لیکن انسان کی زندگی جو موت سے شروع ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اب یہ دونوں زندگیوں کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو کوئی بھی کامیاب ہوگا وہ دینداری کے راستے سے ہوگا اور جو کوئی بھی ناکام ہوگا وہ بے دینی کے رابطے سے ہوگا اس لیے اللہ کی سنت یہ روئے زمین پر جاری ہے کہ جو دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا دینداری کے ساتھ جینے کا بھی حکم ہے اور دینداری کے ساتھ مرنے کا بھی حکم ہے وہ آب و دور تک یقین فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو کب تک فرمایا موت تک اور یہ فرمایا لا تموتن الا وانت مسلمون فرمایا خبردار مسلمان ہو کر کے مریو اور فرما بردار ہو کر کے مریو تو مسلمان ہو کر کون مرے گا فرمایا جو مسلمان بن کر جیے گا وہی مسلمان بن کر کے مرے گا جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر ہوگا اس لیے میرے محترم دوستوں اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ دین کا ہے جب دینداری کے ساتھ آدمی جیے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ آدمی غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا یا جھوپڑے میں ہے تو محض میں چلا جائے گا یا معمولی کپڑے میں ہے تو فاخرہ لباس پر پہنچ جائے گا یہ دنیا کا بننا نہیں ہے بلکہ دنیا کا بننا یہ ہے کہ جس حال میں بھی یہ ہے اللہ سب سے پہلے اس کے دل میں اطمینان چین اور سکون عطا فرمائیں گے جھوپڑے میں ہیں لیکن دلوں میں اطمینان ہے محل میں ہیں اور دلوں میں اطمینان ہے سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے دین کا یہ ملے گا کہ جس حال میں ہیں وہ دلوں میں چین ہے اطمینان ہے اور سکون ہے اسی لیے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون کا وہ دریا موجزن ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت خرچ کر ڈالے اس لیے سب سے پہلا انعام دینداری پر اللہ یہ دیں گے کہ اللہ دلوں میں اطمینان چین اور سکون عطا فرمائیں گے دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ آپ میں محبتیں عطا فرمائیں گے اور محبتوں کے راستے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے دوسرا انعام دینداری پر یہ ملے گا کہ آپس میں محبتیں ہوگی دشمنیاں ختم ہو جائے گی گھرانے میں محبت برادری میں محبت محلے میں محبت شہر میں سارے ایک دوسرے سے محبت کریں اور عالم پور یا محبت کا گہوارہ بن جاوے تو دینداری داری کی بنیاد پر اللہ محبتیں دنیا میں عام کریں گے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا یہ حالات کا گھر ہے کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے کبھی مالداری ہے کبھی غریبی ہے کبھی بیماری ہے کبھی تندرستی ہے تو حال آ گیا کوئی تو اب حال کا کیا حل ہے تو حال کا حل کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ حال اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے جیسے رات دن اللہ لاتے ہیں ایسا ہی حال بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اور اس حالات کا حل بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے یہاں سے حالات کے حل کا راستہ تو آ کا ہے اور زاری کا ہے اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا اور اللہ کے سامنے کسی کا زر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے سامنے صرف زاری چلتی ہے اسی لیے اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم اذا سالک عبادی عنی فینی قریب اجیب دعوت الدع اذا دعانی اے اللہ کے نبی میرے بندے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہوں کہ میں تو بہت قریب ہوں اور جب تم اس سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ نے دعا کے مانگنے کا حکم بھی دیا اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا اس لیے اللہ دین کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دیں گے کہ جب کوئی حال آ جائے تو دعا کے راستے سے وہ حال حل ہو جائے مقدر کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے ظاہر اعتبار سے تھوڑا چھوٹا سا نقشہ ہے کمائی کی تھوڑی سی شکل ہے لیکن اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیں گے کہ آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی برکت کے دو نفے ہوتے ہیں برکت کے راستے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے چاہے تھوڑی ہو اور آدمی کی آخرت بھی بن جاتی ہے اس لیے اللہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے دین کی برکت سے اور آسانی کے ساتھ دیں گے آسانی کی مثال یہ سمجھے کہ ایک آدمی کے دو نوکر ہیں ایک وفادار ہے اور ایک کام چور ہے اور دونوں کو اسے ایک ایک کلو گیہوں دینا ہے تو وفادار کو ایک تھیلی میں ایک کلو گیہوں دے دیا کہ لاؤ پسا کر کے کھا لو یہ گیا پسایا پکایا اور کھا لیا اور کام چور کے لیے ہاتھ میں دینے کے بجائے ایسا زمین پر پھینک دیا ایک ہی کلو ہے لیکن زمین پر پھینک دیا کہ اس کو بٹور کے آپ لے کر کے جاؤ اس کے ایک گھنٹے میں پک بھی گیا پیس بھی گیا اور کھا بھی گیا اور ہزم بھی ہو گیا اور یہ چند گھنٹوں تک اس کو بٹورتا ہی رہے گا ہر ایک کو مقدر کی ملے گی لیکن پریشانی کے ساتھ ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ میں دیں گے اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں زندگی ایسی اچھی بنا دیں گے کہ ہر ایک انسان کے لیے قابل رشک بن جاوے کہ ایسی اچھی زندگی جس کو دیکھ کر انسانوں کو ہدایت ملے دین کی طرف آنے کی راہ ملے اور لوگوں کے اندر میں رشک پیدا ہو کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنی چاہیے یہ زندگی تو میرے گھرانے کو بھی ملنی چاہیے جیسے اس گھرانے کی زندگی ہے اور یہ زندگی تو میری برادری کو ملنی چاہیے جیسے یہ برادری کی زندگی ہے ایسی زندگی صاف ستھری اللہ بنا دیں گے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا اور رشک کا ذریعہ بنے فرمائیے دنیا کے بننے کا دار و مدار ملک و مال پر نہیں ہے بلکہ ملک و مال میں دین داری پر ہے ملک و مال سے منع نہیں ہے لیکن ملک و مال میں دینداری کی بنیاد پر یہ چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے ایسا ہی دین کے راستے سے اللہ آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور آخرت کی ہر گھاٹی آفیت کے ساتھ پار ہو جائے گی سب سے پہلی گھاٹی موت کی ہے اور موت بہت سخت چیز ہے آدمی حالات سے گھبرا کر موت مانگتا ہے حالانکہ دنیا میں تکلیف کے جتنے سخت سے سخت حالات ہو سکتے ہیں ان حالات میں سب سے زیادہ سخت موت کا حال ہے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی کے بدن پر تلوار کے تین سو وار مارے اور جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے بکری کو زبا کے بغیر اس کی کھال نکالی جائے اور اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے تو فرمایا سب سے پہلی گھاٹی موت کی ہے اللہ موت کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے کہ ایسی آسان کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا ایسے روح آسانی کے ساتھ اللہ نکال دیں گے بشارتوں کے ساتھ خوشخبریوں کے ساتھ فرشتوں کے استقبال کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ اس کو دنیا سے لے کر جائیں گے ہر جگہ استقبال ہی استقبال ہوگا پھر قبر کا زمانہ ہے جہاں قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے جہاں صدیوں رہنا ہے پھر قیامت کا دن اس سے زیادہ بھاری ہے اس بھاری دن میں اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے دیں گے پھر قیامت کے دن سے بھاری پلسرات ہے کہ جس کو جہنم پر بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر پلا کر کے اس کو بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پلسرات پر کب آیا اور کب گزرا اور یوں فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے خطرناک گھاٹی جہنم کی ہے جہاں جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کی جنت میں اور اللہ اپنی رضا میں اس کو داخل فرما دیں گے فرمایا دنیا اور آخرت یہ دونوں اچھے سے اچھے کی بننے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے اسی لیے فرمایا ان ندین اسلام فرمایا زندگی گزارنے کا طریقہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کے یہاں جو پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من وهو في الاخره من الخاسرين پرمائی اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ چل کر کوئی آئے گا تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی موت مشکل ہو جائے گی قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی اور قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا اور پور پر سے کٹ کر جہنم میں گر جائے گا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے محترم دوستو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ ہر انسان کے پھلنے اور پھولنے کا راستہ صرف دین کا ہے اسی لیے یہ آتا ہے کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے بلکہ مال کا تعلق صرف اللہ کی تقسیم سے ہے اللہ نے جس کے لیے زیادہ مال لکھا ہے اس کے پاس میں زیادہ مال ہے اور اللہ اس کے اسباب اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں لیکن فرمایا مال ملنے کے بعد اس نے اپنی جان کو دین کے حاصل کرنے میں اور دین کو زندگی میں لانے میں لگایا اس لیے کہ زندگی میں دین جو آئے گا وہ جان کھپانے سے آئے گا اور جان لگانے سے آئے گا ایک آدمی پورے دارالعلوم کا خرچ اٹھائے تو اس کا ثواب تو ملے گا لیکن سورہ فاتحہ اس کی اسی وقت یاد ہوگی جب خود بیٹھ کر یاد کرے گا لہذا اس نے اپنی جان لگا کر کے دین کو حاصل کیا جب دین حاصل ہو گیا اس کو تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ جان مال لگانے کی کیا جگہیں ہیں لہذا یہ اپنی جان اور مال کو دعوت کے تقاضوں پر عبادت کے تقاضوں پر اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کر رہا ہے فرما ایک قسم دنیا میں وہ ہے کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے مال کم لکھا ہے تو مال کم ہے اس کے نصیب میں اللہ نے کم مال لکھا ہے اس لیے کم کم مال ہے لیکن اس نے جان لگا کر کے دین کو حاصل کیا اس لیے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے مال کی کم ضرورت پڑتی ہے جان لگانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جان لگا لو تو دین حاصل ہو جائے گا چاہے مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اسی لیے شروع زمانے میں ایک جماعت چلا لگا کر کے واپس آئی تو اس کی کارگزاری پوچھی گئی کہ چلے میں ہر آدمی کا کتنا خرچ ہوا تو جماعت کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ پورے چلے میں ہر ساتھی کا صرف دو روپیہ خرچ ہوا کتنا خرچ ہوا دو روپے کا چلا تو ان سے کہا گیا کہ سب جگہ دعوتیں ہوتی ہوگی اور گاڑی مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہوگی جو لے کر دوسری جگہ لے جاتی ہوگی کہا نہ گاڑی نہ دعوت اس لیے کہ کام کا شروع زمانہ تو دھکے کھانے کا ہی زمانہ تھا مسجد سے بھی دھکے نکال مارے جاتے تھے کہ بھئی مسجد ناپاک کر دیں گے اس کو دھو تو دعوت کہاں سے ہوگی کا پھر چلا کیسے لگائے کہا چلہ ایسے لگائے کہ تحجد پڑھ کر ہم پیدل چلنا شروع کرتے تھے اور جہاں جانا ہوتا تھا وہاں گھنٹوں پیدل چل کر وہاں پہنچتے تھے اور پہنچ کر وہاں کام شروع کرتے تعلیم میں ہیں گشتے ہیں تشکیلیں ہیں ملاقاتیں ہیں یہاں تک کہ دو بجے کے قریب ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی کسی باغ میں جا کر امرود کی ایک ٹوکری چند پیسوں میں لے کر آ جاتا تھا ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے جہاں امرود بہت ہوتے ہیں اور سیزن میں بہت سستے ہوتے ہیں چند پیسوں میں مل جاتے ہیں تو فرمایا وہ ٹوکری لے کر کے آ جاتا تھا سارے ساتھی بیٹھ کر کے وہ امرود کھا لیتے یہی ناشتہ ہے یہی دوپہر کا کھانا ہے وہی رات کا کھانا ہے پورے چالیس دن میں سواری پر سوار نہیں ہوئے اور پورے چالیس دن میں ایک وقت صرف امرود کھائے اور ایک آدمی کا خرچہ صرف دو روپیہ ہوا اور کام پورا ہو گیا چلا اس لیے اس نے اپنی جان لگا کر غریب نے دین کو حاصل کر دیا تو دین اسے یہ بتائے گا کہ غربت میں بڑے سے بڑے درجات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں لہذا یہ مالدار دیندار کو دیکھ کر اس کے دل میں ہر وقت میں یہ تمنا آتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی دعوت کے تقاضوں پر اندرون میں بیرون میں مقام میں سارے تقاضوں پر ایسے اپنی جان اور مال کو لٹاتا جیسے یہ مالدار دیندار لگا رہے ایسا ہی عبادت میں میں ایسا ہی مجاہدہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں میں بھی اتنا ہی جان مال لگاتا جتنا یہ بھی لگاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فکیلا ہما فل اجر سوا فرمایا اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں اس مالدار دیندار کا جو اکرام اللہ فرمائیں گے اس غریب کے اچھے صحیح جذبے کی بنیاد پر اللہ اس غریب کا وہی بھی اکرام کریں گے اس کے اچھے جذبے کی بنیاد پر جو مالدار کا اکرام ہو رہا ہے اس نے فرمایا دنیا میں یہ پہلی دو قسمیں ہیں اور دونوں بہتر حالت میں ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے اپنی جان کو دین کے حاصل کرنے پر نہیں لگایا جب جان نہیں لگے گی تو مال سے تو دین زندگی میں آئے گا نہیں اور جب دین نہیں آئے گا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی مال کہاں خرچ کرنا چاہیے اس لیے کہ دین ہی تو مصرف بتائے گا کہ بھائی اپنی جان مال لگانے کی کیا جگہیں ہیں کہ جہاں اللہ راضی ہو جائے ہماری آخرت اچھے سے اچھی بن جائے اب وہ اپنے مال کو خواہشات پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کے مخلوق کو ستانے پر خرچ کرتا ہے اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتا ہے عیاشی میں خرچ کرتا ہے اس لیے کہ مالداری ہے اور دینداری نہیں ہے فرمایا دوسرے دنیا میں تیسری قسم یہ ہے چوتھی قسم فرمایا دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا لہذا وہ غریب ہے لیکن جان لگا کر اس نے دین بھی نہیں حاصل کیا جب دین نہیں آیا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے لہذا یہ مالدار بے دین کو دیکھ کر یہ رال ٹپکاتا ہے اور ہر وقت میں اس کے اندر میں ایک اوہ کوہ اٹھتی ہے کہ کاش میرے پاس میں بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسے سارے کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کر رہا ہے تو جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فکیلا ہما فل وزر سوا فرمایا وبال کے اعتبار سے اور پکڑ کے اعتبار سے اور آزاد کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہے جو مالدار بے دین کی جو پکڑ ہوگی وہی پکڑ اس غریب کی اس کے اندر کے اس غلط جذبے کی بنیاد پر ہوگی اس لیے میرے محترم دوستو بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو حال بھی ہے اس حال میں دین داری پر کامیابی ہے بے دینی کے ساتھ ناکامی ہے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے اسی کے ساتھ ہمارے گھرانے میں آ جائے اور ہماری برادری میں آ جائے اور پوری امت میں آ جائے اور پوری امت کے راستے سے ساری انسانیت میں دین کے آنے کی راہ ہموار ہو جائے تاکہ ساری انسانیت تباہی سے بچ جائے اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے اب محنت کس بات کی ہے محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس لیے کہ بے دینی کی وجہ معلومات کی کمی نہیں ہے یعنی بے دینی اس لیے نہیں ہے کہ آدمی کو دین معلوم نہیں ہے ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور ایک آدمی کو معلوم ہے سود حرام ہے ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے ہر جگہ مسجد ہے ہر جگہ مدرسہ ہے ہر جگہ میں دینی علوم کے لیے کتابیں ہیں ہر جگہ علماء ہیں مفتیان کرام ہیں دین کے وسائل بھی ہیں معلومات بھی ہے لیکن زندگیوں میں دین کی کمی ہے اور دین کی کمی کا حال یہ ہے کہ کہنے کو آپ کہہ لو کہ دنیا میں پچہتر اسی مسلمانوں کے ملک ہے لیکن کوئی ملک شاید آپ بتا سکے کہ جس ملک میں سو فیصد ایمان والے پورے پورے دین پر چل رہے ہو ملک کو چھوڑ کر کوئی صوبہ کوئی ضلع کوئی تحصیل کوئی گاؤں جس میں تین ہزار مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں بیس ہزار بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے پورے دین پر چلنا چل رہے ہوں ایسا گاؤں بھی بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ بے دینی کس وجہ سے ہے اگر آپ کسی بھی بے دین سے بے دین آدمی کو پوچھو کہ کیوں بھائی آپ دینداری والی زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ بے دینی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو کیوں بھائی کیا جواب ملے گا ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں دینداری کے ساتھ جینا چاہتا ہوں تو چاہتا تو ہے دینداری کے ساتھ جینا لیکن دینداری کے ساتھ جی نہیں پاتا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ معلومات بھی ہے وسائل بھی ہے دین پر چلنے کے لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے اس لیے کہ آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا بلکہ اندر کے یقین کی طاقت سے آدمی اپنے دین پر چلتا ہے جیسے گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے ایسے ہر آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ یقین کی طاقت سے اپنے دین کے اوپر چلے گا تو آج یقین کی کمی کی وجہ سے معلومات بھی ہے وسائل بھی ہے لیکن زندگی میں دین کی کمی ہے اور جب دین میں کمی آئی ہے تو پوری امت حالات کا شکار ہو گئی ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حالات کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دینداری کا راستہ ہے جیسی دینداری زندگی میں آتی جلی جائے گی ایسے ہی حالات اللہ کی طرف سے بنتے چلے جائیں گے اس لیے میرے محترم دوستو یقین کے راستے سے آدمی دین پر چلے گا ہمارا حال ایسا ہے ایسا ایک پتھریلی زمین ہے اور اس پتھریلی زمین میں بیج کے اگانے کی استعداد نہیں ہے تو کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالیں گے تو اگے گا نہیں اس لیے کہ زمین میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے زمین پر محنت ہوتی ہے کہ زمین کے راستے سے اس کی سختی کو کم کیا جائے اور اس میں نرمی پیدا کی جائے اور اس کے اندر میں بیج لینے کی استعداد پیدا کی جائے اور جب بیج لینے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو بھول سے بھی اگر بیج گر جائے تو اگ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہمارے یہاں دیہاتوں میں گرمیوں میں آم کا سیزن میں آم کھا کر گٹلی ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اور جب بارش آتی ہے تو گٹلی اگ جاتی ہے زمین میں استعداد ہوتی ہے تو اگ جاتی ہے اور استعداد نہیں ہے تو کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں تو اس لیے میرے محترم دوستو معلومات بھی ہے وسائل ہے اندر میں دین کی پر چلنے کی طاقت کی کمی کی وجہ سے زندگیوں میں دین نہیں ہے تو دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں ایک تو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جاوے دوسرا ہر فرد امت میں دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاوے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں جس طرح میں شوہر ہوں بیوی کا ذمہ دار ہوں ایسا ہی میں مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے یہ اسلام کی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا اس لیے اگر چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ہمارے دلوں کا چین غارت ہو جاتا ہے لیکن اگر دین میں نقصان ہو جائے ہمارے اندر میں ہمارے گھرانے میں ہمارے بچوں میں تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تو محنت اس بات کی ہے کہ ایک تو طاقت پیدا ہو جائے دوسرا دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں دین پر چلنے کا بھی ذمہ دار ہوں اور دین کو گھر سے لے کر پورے عالم میں پھیلانے کا بھی میں ذمہ دار ہوں اب میرے دوستو یقین کے بننے میں سات لائن کا یقین بننے کے راستے سے آدمی کی زندگی میں دین پر چلنا آسان ہوگا جس کو بچپن میں ہم نے مدرسے میں پڑھا تھا آمن تو بلّہ ہی و ہی و قطب ہی و رسول ہی ولیومل آخر شر ہی من اللہ تعالی ولباس بعد مئو یہ سات لائن ہے ایمان مفصل ہے یعنی نا ہم نے بچپن میں اس کو پڑھا تھا اس کو رٹا تھا یہ رٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں اس کی حقیقت پیدا کرنے کی چیز ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا یقین اور ایمان بنے اللہ کی ذات اور صفات پر کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے اور کتنے بڑے فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنائی بنا دی جائیں اور دنیا کے سارے درخت کا قلم بنا دیا جائے اور سارے اولین اور آخرین اور سارے فرشتے اور سارے انبیاء اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں تو روشنائی ختم ہو جائے گی قلم تمام ہو جائے گی لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑے اس لیے اللہ کی ذات اللہ پیدا کرنے والے بڑے اللہ حفاظت کرنے والے بڑے اللہ پالنے والے بڑے اللہ انعامات دینے والے بڑے اور اللہ پکڑنے والے بڑے اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے ارادے سے کرتے ہیں انما امرح ادا اراد لہو کن فکون فرما اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما دے تو فرما دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ اپنے کرنے میں کسی سبق کے پابند نہیں ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ نے آسمان کے بغیر آسمان بنایا اور زمین کے بغیر زمین بنائی اور پہاڑوں کے بغیر بغیر بنائے اور ماں باپ کے بغیر حضرت آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ بنانے میں بھی کسی چیز کے پابند نہیں ہے اور پالنے میں بھی کسی کے پابند نہیں ہے اللہ حسمت ہو اللہ احد اللہ حسمت سب اللہ کے حاجت مند ہے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں اس لیے اللہ خالق ہے اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے وہ مخلوق ہے ذرہ بھی مخلوق ہے اور پہاڑ بھی مخلوق ہے چونٹی بھی مخلوق ہے اور جبرائیل امین بھی مخلوق ہے کترا بھی مخلوق ہے اور سمندر بھی مخلوق ہے اور ایک روپیہ بھی مخلوق ہے اور لاکھوں اربوں خربوں بھی مخلوق ہے اور ساری مخلوق چھوٹی بڑی احتیاط میں اللہ کے سامنے برابر ہے آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ ایک گلاس پانی میں آدمی ڈوب جائے گا تو کہیں گے تمہاری دماغ خراب ہو گیا لیکن کہیں گے کہ یہ سمندر میں ڈوب جائے گا تو کہیں گے ہاں سمندر تو ڈوبا دے گا چھوٹے کا یقین نہیں ہے بڑے کا یقین ہے کہ پانچ روپے سے زندگی بن جائے گی کیا پانچ روپے سے تو مٹھائی بھی نہیں آتی ہے پانچ روپے سے کیسے زندگی بن جائے گی اور اگر لاکھوں روپے رکھ دیا جائے کہ ہاں اس سے زندگی بنے گی اس لیے چھوٹے کا یقین نہیں ہے بڑے کا یقین ہے اور اللہ کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ چھوٹے کا یقین بھی جائیں بڑے کا یقین بھی جائیں ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ ذرے سے بھی نہیں ہوگا پہاڑ سے بھی نہیں ہوگا چوٹے سے بھی نہیں ہوگا اور جبرائیل امین سے بھی نہیں ہوگا قطرے سے بھی نہیں ہوگا اور سمندر سے بھی نہیں ہوگا اور ایک روپیے سے بھی زندگی نہیں بنے گی اور لاکھوں اربوں اور خربوں سے بھی زندگی نہیں بنے گی صرف زندگی کے بنانے والے صرف تن تنہا ایک اللہ ہے اسی لیے فرمایا اللہ ہی ملک کے مالک ہے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ملک کے کرسی پر ہے دوسرے دن جیل میں ہے اور تیسرے دن سلی پر ہے ایسا آئے دن دنیا میں ہوتا رہتا ہے یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ یہ اندازن نہیں ہوتا بلکہ اس کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے جس کا ظہور زمین پر ہوتا ہے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چل رہے تھے پیچھے چند جوان ان کی حفاظت کی نیت سے چلنے لگے انہوں نے آہٹ محسوس کر کے فرمایا کیا کیوں چل رہے میرے پیچھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے آپ کو خطرہ ہے تو فرمایا میری حفاظت زمین والوں سے کرو گے یا آسمان والوں سے فرمایا زمین والوں سے ہی کریں گے فرمایا چلے جاؤ دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے جب تک اس کا فیصلہ آسمانوں میں نہیں ہو جاتا ہے اور جب تک آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی سوری طاقتیں مل کر اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے اور اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی اس لیے میرے بہت سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین جیسا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ہے اسی کے ساتھ دوسرا اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے اللہ کا غیبی نظام ہے فرشتوں کا نظام فرمایا ساتوں آسمان میں چار انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو پہاڑوں کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے پانی کے پیچھے سمندروں کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے ہر انسان کے پیچھے حفاظت کے لیے اس کے امال کے لکھنے کے لیے فرشتوں کا نظام ہے یہاں تک کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا کہ اگر اس کے اوپر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی رکھ دیا گیا ہے تو ایک قطرہ گرے نہیں اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں آپ اندازہ لگائیں حضرت اسرافیل علیہ صلاح وسلام کی فونک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ سور اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں جس دن اللہ حکم دیں گے اور وہ سور پھونکیں گے اس وقت میں ان کی پھونک میں اتنی طاقت ہوگی کہ پوری دنیا تحس نہس ہو جائے گی آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے پہاڑ روئی کے گانوں کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور ساری انسانیت مر جائے گی یہاں تک کہ سارے جنات مر جائیں گے سارے فرشتے مر جائیں گے صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ فرمائیں گے لمن الملک الوم آل کے دن ملک اور حکومت اور بادشاہت کس کے لیے ہے کوئی بھی جواب دینے والا نہیں اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار ایک تن تنہا زبردست اللہ کے لیے پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور آئندہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی ایسا فرشتوں کا نظام اللہ نے چلایا ہے یہ فرشتوں کا غیبی نظام جس انسان کے فیور میں ہو جائے گا جس قوم کے فیور میں ہو جائے گا اور جس برادری کے فیور میں ہو جائے گا اس انسانیت کی ناؤ کنارے لگ جائے گی وہ پوری قوم چمک جائے گی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا اگر فرشتوں کا غیبی نظام اس کے فیور میں ہو جائے اور جس کے انفیور میں ہو جائے اس کی زندگی اجڑ جائے گی اور قومیں برباد ہو جائے گی اور انسانیت تباہ ہو جائے گی اللہ کے فرشتوں کا غیبی نظام جس کی مخالفت میں آ جائے اور جس کے انفیور ہو جائے اس لیے اللہ کے فرشتوں کے اوپر اور غیبی نظام پر یقین اور ایمان اب غریصوں کا اور اللہ کے طاقت اور قدرت کے ساتھ کرنے کا کیا نظام ہے فرمایا تیسری چیز تو بھی ہی اللہ نے اس کے لیے اپنا علم اتارا ہے دنیا میں اور علم کے لیے صحیفے اتارے ہیں اور چار بڑی کتابیں اتاری ہے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور قرآن پاک اتارا ہے اور ابراہیم اور موسا علیہ سلاۃ وسلام کے اوپر صحیفے اتارے ہیں جس میں اللہ نے اپنا علم اتارا ہے جو اپنی زندگیوں میں اس علم کی رعایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے فرشتوں کا غیبی نظام ان کے فیور میں ہوگا اور جو اس علم سے آزاد ہو کر زندگی گزاریں گے اللہ ان کی اللہ کا غیبی نظام ان کے ان فیور میں ہو جائے گا اس سے اللہ نے اپنا علم اتارا ہے اور دنیا میں یقینی علم وہی علم ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے نبیوں پر اتارا ہے اس کے علاوہ جتنی پڑھنے پڑھانے کی لائنیں ہیں وہ سارے فنون ہیں زندگیوں کا بننا اس پر یقینی نہیں ہے اور یہ علم ایسا یقینی راستہ ہے کہ جو اس کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ جس حال میں ہے اس کی زندگی کو بنا دیں گے تو فرشتوں کے غیبی نظام کے ساتھ کرنے کا راستہ اس علم کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے جو عزم اللہ نے میں قرآن کی شکل میں ساری انسانیت کی رہبری کے لیے اتارا ہے اور یہ فرمایا علی اسلام میم ضالک الب اللہ عرح وفی بالغیب فرمائیے قرآن پاک اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے اور اللہ کا یہ ایسا علم ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں جس میں کوئی شک نہیں پچھلوں کی جو خبریں دیا ہے وہ یقینی ہیں آئندہ کی جو خبریں ہیں چاہے جنت جہنم کی خبریں ہوں قیامت کے دن کی خبریں ہوں موت ماں بادل موت کی خبریں ہوں یا موت سے پہلے کے جو حالات ہوں جو خبر اللہ نے دیا ہے وہ یقینی ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے فرمایا اس علم کی رعایت کے ساتھ جینا یا اللہ کو اور اللہ کے غیبی نظام کو اپنے ساتھ کرنے کا راستہ ہے اسی کے ساتھ وہ رسولی ہی اللہ تعالیٰ نے اس علم کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور ان کو نمونہ بنایا اپنی اپنی امتوں کے لیے کہ نبی کی چال چلو تو تم ہم ہم تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا غیبی نظام تمہارے ساتھ ہے اس لیے سارے رسولوں پر یقین اور سب سے اخیر میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اب ساری انسانیت کے پھلنے اور پھولنے کا اور پنپنے اور پنپنے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہے اس لیے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہوئے سب سے اخیر میں اپنی کامل اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلانا آپ کا حق ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا جائے آپ کا حق ہے کہ آپ کی ہر بات کی اطاعت کی جائے آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے آپ کا حق ہے کہ آپ کی عظمت اور بزرگی کو اپنے دلوں میں رکھا جائے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کوئی کسی کا مقام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اگر کوئی لوگ یوں کہیں کہ اگر ہم نہیں مانتے تو اس کا کیا نقصان ہے اور مانیں گے تو اس کا کیا نفع ہے تو فرمایا ماننے اور نہ ماننے کا اصل نقصان اور نفع کا دن وہ قیامت کا دن ہے اللہ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے امتحان کی جگہ بنایا ہے ایک آدمی برائی کے راستے پر چلے گا تو اللہ فرشتے کو بھیج کر اس کے پیر نہیں توڑیں گے اور ایک آدمی نماز کے لیے جائے گا تو پیسوں کی بارش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایسا تدریجی بنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے تائیدیں بھی تدریجی طور پر آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی تدریجی طور پر آتی ہے اور اللہ ہر ایک کو موت تک لے کر کے جاتے ہیں تو آپ کا نفع اور نقصان کا دن کیا ہے فرمایا وہ قیامت کا دن ہے تو قیامت کے دن پر یقین کہ ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج سر پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اور انسانوں کے بدن سے پسینے نکل رہے ہوں گے کوئی گھٹنے تک کوئی ناک تک کوئی گلے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور اس دن کی سختی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ بچے کو بھول جائے گی اور کوئی آدمی کسی کو پہچانے گا نہیں باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا یوںر امن عقی وہ امی وہ صاحیبتی ہی وہ بنی لیکن دن شان یغنی فرمایا وہ ایسا بھاری دن ہوگا کہ ہر آدمی اپنے باپ سے بیٹے سے بھائی سے بیوی سے بھگے گا کہ چاہے یہ جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں ہر آدمی کو اس دن اپنی پڑی ہوگی فرمایا وہ قیامت کا دن اس کا یقین آدمی کے دل میں ایسا آئے کہ مجھے اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن سارے اولین اور آخرین کو اللہ جمع کریں گے کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی بچ نہیں سکتا چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا اور سامنے جہنم ہوگی اور اس دن صرف مالک اللہ ہوں گے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہے اس قیامت کے دن صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ جس کو سعید بنا دے وہ ہمیشہ سعید اور نیک بخت رہے گا اور اللہ جس کی شقاوت کا فیصلہ کر دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سقی اور بدبخت ہو جائے گا اس لیے اس دھیان کے ساتھ میں جینا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے اور اپنی ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے ایک ایک پائی کا حساب ہے اور ایک ایک پل کا حساب ہے کہ خواہش پر لگائے یا حکم پر لگائے کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہی اس لیے فرمایا قیامت کے دن پر یقین اور تقدیر پر یقین کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا لکھا چکا ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا کسی کی خوشی کو دیکھ کر آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی تکلیف پر ہنسنا نہیں چاہیے اس لیے کسی خوشی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لیے فرمایا تقدیر پر یقین ہاں تقدیر پر یقین کے ساتھ تدبیر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اسی لیے فرمایا حسن تدبیر سے بن کر کوئی عقل مندی نہیں ہے اس لیے کہ آدمی کے ذمے ہیں کہ جتنا اس کے بس میں ہے اتنی تدبیر کرے باقی یقین تدبیر پر نہ رکھے بلکہ اللہ کی تقدیر پر رکھے ہو سکتا ہے کہ تدبیر میں کامیابی ملے ہو سکتا ہے تدبیر میں ناکامی ملے تو اللہ کی طرف سے کامیابی کی مقدر ہے تو کامیابی ملے گی اور اگر اس تدبیر میں اللہ کی طرف سے ناکامی مقدر ہے تو اس تدبیر میں ناکامی آئے گی اس لیے تقدیر پر یقین رکھنا اور کسی کی خوشی کے اوپر کسی کے خوشی پر حسد نہیں کرنا اور کسی کی تکلیف کے اوپر ہنسنا نہیں اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے فرمایا قلم نے لکھ لیا ہے اور صحیفے کو صحیفہ خشک ہو گیا ہے دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا دنیا کے سارے انسان مل کر تقدیر کو بدل نہیں سکتے ہیں اس لیے فرمایا اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر یقین کرنا اچھی ہے اس پر اللہ کی طرف یقین کرنا اگر کوئی خلاف ہے اس پر اللہ کے اوپر یقین کرنا فرمایا تقدیر پر یقین کے ساتھ کرنا اور تدبیر پر یقین نہیں کرنا تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ تدبیر کرنے کا حکم ہی اسی کے ساتھ میں فرمایا ولبا سے بادل موت فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کہ جس طرح اللہ نے انسان کو نہیں تھا اور بنایا ہی اور اس کے بننے کے لیے اللہ نے کیسے اس کو تدریجی طور پر بنایا ہے یہ کہاں تھا اور کہاں لا کر جمع کیا اور کہاں اس کی پرورش کیا اور کہاں اس کو دنیا میں نکالا جس طرح یہ نہیں تھا قابل ذکر اور اللہ نے بنایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے مر جانے کے بعد اور زمین میں گلسل جانے کے بعد اور جو لوگ جلا دیتے ہیں اس کے جلا دینے کے بعد اور اس کو سمندروں میں اس کی رات کو بہا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کریں گے اور دوبارہ زندہ کر کے اس کی زندگی کا پورا پورا حساب لیا جائے گا کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس نے فرمایا سب سے پہلے یہ سات لائن کا یقین ہر آدمی کا ایسا بنے کہ جس کے راستے سے اس کی زندگی کے چار لائن کے اعمال ٹھیک ہو جائے سب سے پہلے اللہ پر یقین اللہ کے فرشتوں پر یقین اللہ کی کتابوں پر یقین اللہ کے رسولوں پر یقین قیامت کے دن پر یقین اور تقدیر پر یقین اچھی یا بری ہو اور مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونے پر یقین فرمایا اتنا یقین دل میں بن جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی خواہشات سے نکل کر حکموں پر آ جائے اس لیے کہ آدمی خواہشات سے نکل کر حکموں پر اس کی زندگی جو آئے گی وہ یقین کے بننے کے راستے سے آئے گی اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلم نل ایمان تعلم نل قرآن فرمایا ہم نے ایمان سیکھا اور ایمان کے ساتھ ہم نے پھر قرآن کو سیکھا اس لیے کہ جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا اتنا قرآن پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی اس لیے جتنا طاقت پیدا ہوتی گئی اتنا قرآن احکامات آتے گئے اور جب احکامات آتے گئے تو سو فیصد احکامات عمل میں آتے گئے کرنے کے کام زندگیوں میں آ گئے بچنے کی زندگیوں سے زندگیاں پاک ہو گئی اسی لیے اس کے بارے میں آتا ہے گانو کتاب اللہ یمشون العرب فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے کہ جسے قرآن سمجھنا ہوتا ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا اسی لیے ان کی دعوت اسلیم و تسلموں کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام کہا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ ہماری زندگی وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کی پوری جماعت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گئے اور جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے اس لیے صحابہ سے سو فیصد صحابہ سے صحابیات سے اللہ راضی ہو گئے اور ان کی رضا ان کی زندگیوں پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ ان کی خلوتیں ان کی جلوتیں ان کی انفرادی اجتماعی زندگیاں ان کے رات اور دن اور ان کے انفرادی اجتماعی سارے معاملات وہ ہے کہ جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو سب سے پہلی محنت دعوت اور تبلیغ میں اپنے یقین کو بنانے کی محنت ہے کہ جس کے راستے سے چوبیس گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکل کر حکموں پر آ جائے اب احکامات میں اللہ کی طرف سے سب سے پہلے احکامات کی جو لائن ہے وہ عبادت کی لائن ہے اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ایسا ہی اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اللہ کے علاوہ کی نظر نہیں مانی جا سکتی اللہ کے علاوہ کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی بھی جانی مالی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے لا معبود اب حق ان اللہ فرما عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس لیے اعمال میں اور احکام میں سب سے پہلے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں اور عبادت میں جانی لائن کے احکامات بھی ہے اور مالی لائن کے بھی احکامات ہیں نماز اور روزے کا تعلق جان سے ہے روزے زکات کا تعلق مال سے ہے اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے فرمایا ہر ایمان والا اپنے یقین کو بنانے کی محنت کے ساتھ اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنا دے کہ جس عبادت کے راستے سے اس کی جو غرض و غائب ہے وہ زندگی میں حاصل ہو جائے وہ نماز کی غرض و غایت کیا ہے فرمایا نماز کی غرض و غایت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کو بے حیائی اور برائی سے پاک کر دے اسی لیے فرمایا ان سورا تنہا عن فہشہ اول فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے پاک کرتی رہتی ہے تو نماز ایسی اچھی بنے کہ جس نماز کے راستے سے چوبیس گھنٹے کی زندگی صاف ستھری بنے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال انسان کی زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ آج گھر کے اندر میں کھڑکی ہوتی ہے اور روشن دان ہوتا ہے گھر کا دعا یہیں سے باہر جائے گا اور ایک تازہ ہوا اندر جو آئے گی وہ اسی کھڑکی سے اور اسی روشن دان سے آئے گی ایسا ہی فرمایا رضائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اور زندگیوں میں خسائل اور شمائل جو آئیں گے اور اچھائیاں زندگیوں میں آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی جیسے نماز بنتی جائے گی زندگیاں ساری خرابیوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے خیر القرون کا زمانہ تھا تو اس لڑکی نے دوشیزہ نے یوں کہا کہ بات بعد میں کریں گے پہلے ایک تم کام کرو چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھو پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ بات نماز پڑھو اس کے بعد بات کریں گے چالیس دن اس نوجوان نے امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں اللہ نے نماز کا یہ اثر اس کی زندگی میں دکھایا کہ لڑکی کی محبت چلی گئی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی امیر المین فرماتے ہیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے سچ کہا کہ نماز جو ہے آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے پاک کرتی رہتی ہے اسی لیے میرے دوستو ہمارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے ہم کو عبادت عطا فرمائی ہے ہم یتیم نہیں ہیں ہم کو اللہ نے بہت بڑی طاقت عبادت کی عطا فرمائی ہے اسی لیے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی فرمایا کوئی حاجت پیش آئی ہے تو دو رکعت سلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے کہو فرمایا بارش رک گئی ہے تو نماز پڑھ کر سلاۃ الشرف کا اللہ سے بارش مانگو بارش بہت ہو گئی ہے رکنا ہے تو رکنے کے لیے نماز پڑھو سورج چاند میں گرہن ہو گیا ہے تو سلاۃ القسوف سلاۃ الخصوف پڑھو خوف ہے تو سلاۃ الخوف پڑھو ہمارے مسائل کے لیے اللہ نے ہم کو نماز عطا فرمائی ہے میرے دوستوں پوری دنیا کی ساری حکومتیں مل کر رکوئی ہوئی بارش کا ایک قطرہ اتروا نہیں سکتی ہے اور آنے والی بارشوں کو رکوا نہیں سکتی ہے اللہ نے ایمان والوں کو یہ طاقت رکھی ہے کہ رکی ہوئی بارش کو اتروا سکتے ہیں اور آنے والی بارش کو رکوا سکتے ہیں اس لیے میرے محترم دوستوں اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا زندگی کے ہر چھوٹے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائیں اور نماز پر جائیں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹا بڑا تو ہم سب سے پہلے ہماری نگاہ اللہ پر جائے کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے اور نماز کے راستے سے کریں گے نماز میں یقین ہوگا تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی اور نماز میں یقین نہیں ہوگا تو اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی عمل کی طاقت اس کے یقین میں ہوتی ہے ایمان اور احتساب یہ عمل کی روح ہوتی ہے یقین ہی ختم ہو گیا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وہ یقین وہ ختم ہو گیا تو اس عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی اس لیے ایک تو اپنی نماز میں یقین پیدا کرنا کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے دوسرا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا کرنا نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں ارے فنی یا بلال اے بلال ہم کو نماز کی تیاری کر کے اور کروا کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر محنت کے بعد میں رات کو نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میری تھکان تو نماز سے دور ہوتی ہے اس لیے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو ہاں، نوافل میں لمبا لمبا آدمی قیام کرے لمبا رکو کرے لمبا سیدھا کرے اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں آدمی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو تین کے بجائے پانچ مرتبہ تصویر پڑے نوافل میں فرائض میں تو امام کے تابع ہیں سات مرتبہ پڑھیں نو مرتبہ پڑھیں غرض یہ کہ اپنی نماز میں نماز میں ہمارا جی لگے اور حضور وسلم فرماتے ہیں نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو فضائل کے راستے سے اپنی نماز میں احتساب پیدا کرنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا کرنا اسی کے ساتھ میں نماز میں علم کو لانا فرائض کا علم ہے واجبات کا علم ہے سنن کا علم ہے مستحبات کا علم ہے اس علم کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنا اسی لیے جب سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں جان پیدا ہو جائے گی اللہ کی یہاں قبولیت کا راستہ سنت والا راستہ ہے جس عمل پر سنت کی محل لگ جائے گی وہ اللہ تک وہ عمل پہنچ جائے گا اسی لیے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ میں اپنی نماز کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں کیا نماز کی شکل میری بنتی ہے استاد نے کہا ٹھیک ہے تو جب یہ بچہ سویا تو اس نے نماز میں دیکھا اس خواب میں دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے استاد سے عرض کیا تو استاد نے کہا تیری ساری نماز سنت کے مطابق ہے صرف ایک سنت چھٹی ہوئی ہے کہ نماز میں آنکھیں کھول کر کے پڑھنا سنت ہے تو نے آنکھیں بند کر کے پڑھی یہ اندھاپن سنت کے چھوڑنے کا اثر ہے اس لیے اپنی نماز میں علم کو لانا اسی کے ساتھ اللہ والا دھیان پیدا کرنا کہ جب دنیا سے کٹ کر آئے ہیں تو دل دماغ بھی دنیا سے خالی ہو آج ہم لوگوں کا حال ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میری نماز کا کیا حال ہے ہم دنیا کو تو چھوڑ کر آتے ہیں لیکن دنیا نماز کے وقت میں اپنے ساتھ ہوتی ہے کبھی دماغ ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے اس لیے اللہ والا دھیان اپنی نماز میں پیدا کرنے کی محنت کرنا اور اسی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنانا کہ ہم اچھی اکیلے ہوں تو اچھی نماز پڑھیں مجمے میں ہوں تو اچھی پڑھیں دن کے اجالے میں ہوں تو اچھی پڑھیں رات کے اندھیرے میں پڑھیں تو اچھی پڑھیں اس لیے کہ دکھانا صرف اللہ کو ہے اور بدلہ صرف اللہ ہی سے لینا ہے اس لیے نماز ایسی اچھی بنانا کہ جس کے راستے سے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی سور جائے زندگی نماز بنے گی تو زندگی بنے گی اور جب تک نماز نہیں بنے گی زندگی نہیں بنے گی زندگیوں کے بننے کا و بازار نماز کے بننے پر ہے اسی کے ساتھ میں میرے دوستو نماز کے ساتھ میں روزہ بھی جانی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے منع کیا ہے رمضان کے اندر میں تاکہ ہر آدمی اپنے رمضان کے مہینے میں ہر چھوٹے بڑے حرام سے بچتے ہوئے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرے اس لیے روزے کی رائے بتائی لال تتقون تک اور میں تمہارے پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر روزوں کے راستے سے تقوی پیدا ہو جائے حرام سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے پوری زندگی حرام سے بچتے ہوئے گزارنا تاکہ موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو اور اللہ کی ملاقات کو ہم پسند کر رہے ہوں اللہ ہماری ملاقات کو پسند کر رہے ہو اور جب تقوی آدمی کے اندر میں پیدا ہو جائے گا تو سورے ایمانی صفات تقوی کے راستے سے زندگی میں آ جائیں گے پر میں سوری صفات کی جڑ تقوی ہے جب تقوی زندگی میں آ جائے گا تو آدمی کے اندر میں سارے ایمانی صفات آ جائیں گے اور جب تقوی زندگی میں آ جائے گا تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا زندگی میں الجھنے ہوتی ہے گتھیاں ہوتی ہے جو سلجھ کر نہیں دیتی فرمایا وہ گتھیاں سلجھ جائے گی تقوی کی برکت سے اور الجھنیں تقوی کی برکت سے زندگیوں سے ختم ہو جائے گی اور زندگیوں میں آفیت کے حالات پیدا ہو جائیں گے تقوی کی برکت سے اور فرمایا تقوی کے راستے سے اللہ سارے امور کو آسان کر دیں گے اور دنیا میں کام, دنیا میں جینا آسان فرما دیں گے سارے کاموں کو اللہ آسان فرما دیں گے اور فرمایا تقوی کی برکت سے اگر غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اگر نیکی ہوگی تو نیکی کے اجر کو بڑھا دیں گے اور اس کے وزن کو بڑھا دیں گے قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اس کا وزن کیا جائے گا اور آدمی کی نیکی میں وزن تقوی کے اعتبار سے پیدا ہوگا اسی لیے حضرت صدیق اکبر سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر اللہ کے رسول کے خلیفہ اگر آپ ایک دن کی نیکی جس میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے آپ کے وشال پر اور آپ ایک رات کی نیکی جس رات میں آپ نے ہجرت میں آپ کا ساتھ دیا ہے اگر یہ دو نیکی مجھے دے دیں تو میں پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنا بڑا کام دنیا میں ہوا ہے باویس لاکھ مربع میل پر اللہ کا دین پھیلا ہے ان کے زمانے میں ہزاروں ہزاروں جمعہ مسجدیں بنی ہیں لاکھوں مسجدیں بنی ہیں جنگلوں اور شہروں میں قرآن کی تعلیم رائج ہوئی ہے اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نیکی رات کی اور دن کی دے دے تو میں پوری نیکی دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ سٹی کے اکبر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہے تو اس تقریب کی وجہ سے نیکی میں اتنا وزن پیدا ہو جائے گا اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا کہ جس عبادت کے راستے سے اس کا جو مقصد ہے اور غرض و غائط ہے وہ اپنی زندگی میں حاصل ہوتا رہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ زکوٰۃ کے راستے سے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالنا اس لیے کہ مال میں اگر زکوٰۃ کا مال رہ جائے گا تو مال پاک نہیں ہوگا مال کے پاک کرنے کا راستہ ہے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالنا اور خوش دلی کے ساتھ نکالنا اور جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس مصرف کو تلاش کر کے دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ادھر ادھر زکات دے دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی جب تک مصرف تک نہیں پہنچے گی اور جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو اپنا محسن سمجھ کر دینا اس کو حقیر سمجھ کر کے نہیں دینا تاکہ زکوٰۃ کے راستے سے ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جائے اور ہمارے مال کی محبت ساری دنیا کی جڑ ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے راس دنیا خطیہ تو مال کی محبت نکلے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا اور ایک ایک پائی کی ادا کرنا اور میرے دوستو زکوٰۃ کے لیے کروڑ پتی ہونا شرط نہیں ہے اس لیے اپنے علماء سے پوچھے کہ کتنے پر زکوٰۃ آتی ہے تھوڑی سی مالیت ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا اتنی مالیت آپ کے پاس میں ہے کہ کوئی ایک چیز خریدی جا سکتی ہے آپ کے پاس قرضہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکات ہے اپنی بیویوں کے مال کو دیکھنا اور اس کو اچھی طرح جانچنا کہ ان کے پاس میں کیا ہے اور ان کے پاس جو ہے زکات فرض ہے تو ان کی زکات نکلوانا اس لیے کہ زکات نکالنے سے مال محفوظ بھی ہو جائے گا مال بڑھے گا بھی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دیں گے وہ الگ سے دیں گے اور اگر مال کو نہیں نکالا زکات کو نہیں نکالا تو مال غیر محفوظ رہے گا اور کل قیامت کے دن اس کو آگ میں تپا کر اس کی پیشانی اور پیٹ کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے مال کے مزے کو چک اور جب ایک گنجا صاف بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جس سے تو اپنے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا اب میں تیرے ساتھ ہوں اس لیے میرے دوستوں اپنی زکات کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا کہ جس کے راستے سے مال کی محبت کم ہو جائے اس لیے کہ بخل جو ہے وہ جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے اور مومن تو بخیل نہیں ہوتا مومن تو سخی ہوتا ہے اس لیے کہ موجود کے ساتھ بخل یہ معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ جس اللہ نے ابھی دیا ہے کل کہاں سے دے گا یہ یہ بدگمانی اللہ کے ساتھ اللہ نے آج دیا ہے اللہ کل دیں گے اسی لیے فرمایا انفت یونفق علیہ فرمایا خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا لاتو کے یو کا آلیک فرمایا تھیلی کا منہ بند کر کے مت رکھو ادھر سے بھی بند ہو جائے گا اس لیے میرے دوستوں خرچ کرنا خصوصیت کے ساتھ فرائض میں اور اسی کے ساتھ نفلی صدقات کے ذریعے سے بھی خوب اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے اسی کے ساتھ اپنا حج ایسا بنا کرنا سیکھ کر کے کہ جو حج ہماری زندگی کو کامل اطاعت پر لے آئے کامل اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے کہ حج کے راستے سے زندگی اللہ کی اطاعت پر آئے سمجھ میں آئے نہ آئے حکم کو پورا کرنا سکھانے کے لیے اللہ نے حج عطا فرمایا وہ کنکری مارو کیوں مارو کا ہمارا حکم ہے اس کے لیے مارو کمینا میں کیوں جاؤ ہمارا حکم ہے اس کے لیے جاؤ مغرب ایشا مزلفہ میں کیوں پڑھو کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھو کارفات میں کیوں ٹھہرو کا ہمارا حکم ہے اس کے لیے ٹھہرو چاہے تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے ہر حال میں حکم پورا کرنا آئے یہ سکھانے کے لیے اللہ نے حج عطا فرمایا ہے جس نے میرے دوستوں یہ عبادت کی لائن ہماری بھی اچھے سے اچھی بنے اور پوری امت میں یہ عبادت زندہ ہو جائے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے کوئی مسلمان بے روزہ نہ رہے کوئی مسلمان بغیر زکات کے نہ رہے کوئی مسلمان جس پر حج فرض ہوا ہے وہ حج نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ حج فرض ہو گیا اور حج نے حج نہیں کیا پر حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ چاہے وہ عیسائی ہو کر کے مرے اور چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا اور پوری عبادت میں مت میں زندہ ہو جائے اور ہماری دعوت اور تبلیغ کی محنت میں کلمہ نماز یہی دو اصل بنیادیں ہیں کلمہ نماز بن جائے گا تو پوری زندگی بن جائے گی اسی لیے علم اور ذکر اس کی تکمیل کے لیے ہے اکرام مسلم اس کی حفاظت کے لیے ہے اخلاص اس کی قبولیت کے لیے ہے اور دعوت اور تبلیغ اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے ہے اس لیے عبادت کے راستے سے اللہ کے خزانوں سے لینے کی راہ ہموار ہو جائے گی ای یا کنابدو ای یا کن اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کی عبادت اللہ کے لیے مدد ہمارے لیے جس سے عبادت کا راستہ اللہ کی مدد کے لینے کا راستہ ہے یا ایدین و بصبر وسلہ فرما ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اس لیے اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو عبادت کی ایسی لائن پر اٹھایا تھا کہ جس عبادت کے راستے سے ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی وہ قحط سالی دو رکعت نماز سے دور ہوئی ہے بڑی بڑی مددوں سے نہیں دور ہوئی دو رکعت نماز سے دور ہوئی اور دعا مانگی اللہ سب عمانوں کا ونستی اللہ ہم تج سے پانی طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا اور بادل میں سے آواز آئی کہ امیر المین اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا اور آپ کے لیے مدد کو بھیج دیا اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا اسی کے ساتھ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا ایمان اور عبادت یہ دو اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں اور معاشرت یہ مخلوق کا حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کی لائن کی ایسی تعلیم لے کر کے آئے کہ آپ نے پوری امت کو ایک بنایا اور نیک بنایا آپ نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹا ہے زبان کی رگ کو آپ نے کاٹا ہے کہ زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے رنگ کی رگ کو آپ نے کاٹا ہے رنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے رنگ کی وجہ سے امت نہیں بنتی زبانوں سے امت نہیں بنتی ایسا ہی وطن سے امت نہیں بنتی وطن کی رگوں کو آپ نے کاٹا ہے اور آپ نے قومیت کی رگوں کو کاٹ کر کے پوری امت کو ایک اور نیک بنایا ہے اس لیے حضرت بلال حفشہ کے ہیں حضرت صہیب روم کے ہیں حضرت سلمان فارس کے ہیں اور حضرت عمر قریش کے ہیں رضی اللہ عنہم اور سارے ایک جسم کے مانندے حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال فرمایا بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلال تو ہمارے سردار ہیں اور ہمارے آقا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت بلال ہمارے آقا ہے اور مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں مہنسار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں آپ فرماتے ہیں سلمان اور منا حل البید سلمان تو میرا اپنا ہے میرے گھر کا ایک فرد ہے تو آپ نے ایک امت بنائی ہے اور جب امت بنی ہے تو اللہ کی مدد کی مستحب بنی ہے اس لیے کہ اجتماعیت اس امت کی سب سے بڑی رحمت ہے اور اس طرح امت کا سب سے بڑا عذاب ہے جب امت مختلف خاندانوں میں مختلف قومیتوں میں مختلف وطنوں میں مختلف زبانوں میں اور مختلف رنگوں میں بڑھ جائے گی تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی اور اللہ کی مدد روٹ جائے تو ہمارا کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارے مسائل کا حل صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے میں ہی اللہ ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے چھوٹے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور ہمارے بڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور اللہ کے ساتھ ہونے کا راستہ اجتماعیت ہے اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں ان اندم المین توادیم و تراہم و تعطف کل جسد الواحد فرما سارے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں ایک دوسرے کی خیر خاہی میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے جسم کے سارے اعضا کی شکل الگ ہے اور ہر ایک کا کام الگ ہے لیکن چلتے ہوئے چھوکر لگ جائیں تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائیں تو پورے جسم اس کو راحت و لذت محسوس ہوتی ہے فرمایا جس طرح جسم ایک عزم کی برائی نہیں سوچ سکتا ایسا ہی کبھی مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو سوچ نہیں سکتا اور مسلمان کبھی مسلمان کی برائی پر خوش نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی تکلیف کے دور کرنے میں یہ معاون اور مددگار بنے گا فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد میں رہیں گے اور جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے جو ایک مسلمان کی تکلیف کو دنیا میں دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گی اس لیے فرمایا ان نمل مینوں نے فرمایا سارے ایمان والے آپس آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی لیے عصب مدر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لیا کہ ان بدر قیدر بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے تو مختلف رائے آئی جس میں ایک رائے آئی کہ ان کو فدیہ لیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہر کافر کو ایک مسلمان رشتے دار کے ہاتھ میں دے دیا جائے باپ مسلمان ہے اور قیدی بیٹا کافر ہے تو اس قیدی بیٹے کو مسلمان باپ کے ہاتھ میں دیا جائے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں کافر بھائی کو دیا جائے اور چچا مسلمان ہے بھتیجا اس کا کافر ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو اس کی گردن مان دے اور اللہ کے سامنے ہم یہ بتلا دے کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں ہمارے سامنے کوئی رشتہ نہیں ہے جو اللہ والا ہے وہ ہمارا ہے اور جو اللہ والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو آپ نے ایک امت بنائی ہے اس لیے امت کے جوڑنے کا جو کام کرے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دیں گے اور جو امت کو توڑنے کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیں گے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری تقریر میں جو امت پنے میں کہی ہے اس میں کہا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے ایک بول سے دو ایمان والوں میں جوڑ ہوا ہوگا دو خاندانوں میں جوڑ ہوا ہوگا گناہوں کے انبار ہوں گے لیکن یہ بول اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور ایک آدمی کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس نے اپنے ایسی زبان سے بول نکالا جس کی وجہ سے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا دو جماعتوں میں تکڑا ہو گیا برما یہ بول اللہ کی نگاہ اتنا میں بھاری ہے کہ اس بول کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا فرمایا مسلمانوں میں توڑ کرنے والی بات کا کرنا یہ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے اس لیے میرے دوست آپ نے امت بنائی ہے اور اس امت کے بنانے کے لیے ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں قربان جائیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہر ایک آدمی کی چاہت دوسرے کا دین بنایا ماں باپ اور بے اولاد ان کا آپس کا تعلق ہے تو ماں باپ کی چاہت ہے کہ بیٹے ان کی خدمت کریں اور ان کے کام آئیں تو ماں باپ کی چاہت بیٹوں کا دین بنایا اور بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھلی بات کرو ان کے سامنے اف نہ کہو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کی چاہت بچوں کا دین بنایا بچوں کی چاہت یہ ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے تو اس کا حکم ماں باپ کو دیا گیا کیا بھی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے ان بچوں کی چاہت ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی چاہت ماں باپ کا دین بنایا کہ ماں باپ ان کے ذمے یہ حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے پہلے اس کا اسلامی نام رکھے ناچنے کودنے والوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے نبیوں کا صحابہ کا اولیاء اللہ کا نام رکھنا چاہیے اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات کے اوپر پڑتا ہے فرمایا اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے ایک کان میں اقامت کہی جائے اس کے بعد بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھایا جائے پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اس کو استاد کے سامنے لے کر اس کو قرآن پڑھنا سکھانے کے لیے بٹھایا جائے اور جب یہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور یہ فرمایا جب یہ بڑا ہو جائے نکاح کے قابل ہو جائے تو دیندار گھرانے میں دیکھ کر اس کی شادی کی جائے شادی میں مال نہ دیکھا جائے خوبصورتی نہ دیکھی جائے اور خاندان میں دیکھا جائے بلکہ دینداری کو دیکھ کر کے اس کی دیندار گھرانے میں شادی کر دی جائے اب اس کا حق پورا ہو گیا جو بچے کی چاہتے ماں باپ کا دین بنائے بیوی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اب شوہر میرا بن کر کے میرا خیر خواہ بنے پر میں خیال حکم خیال حکم لی نسائی کم پر میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بھلا ہو آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ عورت اسی کی بن کر کے رہے تو فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے اللہ کی اور فرشوں کی اور اس کے اوپر لانت ہو تو جو آپ شوہر کی چاہت ہے وہ عورت کا دین بنایا جو عورت کی چاہت ہے وہ شوہر کا دین بنایا رائت کی چاہت ہوتی ہے کہ حاکم ہمارے ساتھ انصاف کرے ہماری ضرورت کا خیال رکھے اس کا حکم حاکم کو دیا گیا حاکم کی چاہت ہوتی ہے کہ رائت اطاعت کے ساتھ رہے تو اس کا حکم اس کا دیا گیا غرض یہ کہ جتنے تعلقات تھے اتنے حقوق بتلائے گئے جب یہ حقوق ادا ہوں گے تو اس کے راستے سے زندگیاں جنت کا نمونہ بن جائیں گی جب گھروں میں زندگی حقوق ادا ہو جائیں گے کہ بچے اور ماں باپ کے حقوق ادا ہو گئے میاں بیوی کے حقوق ادا ہو گئے بھائی اور بہن کے حقوق ادا ہو گئے باوج اور نند کے حقوق ادا ہو گئے تو آؤ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اس کے اوپر دیکھ کر کے رشک آئے گا وہ گھرانے نمونہ بنیں گے اور وہ محلے نمونہ بنیں گے اور وہ شہر نمونہ بنے گا غلط یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت دنیا میں قائم ہو جائیں تو پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی ایک لڑکی سرائی امن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہوگا اتنا امن و امان دنیا میں جو آئے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کے راستے سے آئے گا ایک آدمی عراق کا آیا پوچھا لوگوں کو کیسا پایا پر میں کا ابن ابین امن واحد میں نے لوگوں کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے کسی جگہ کوئی جھگڑا نہیں ملا مجھے کہیں اجنبیت نہیں محسوس ہوئی مجھے ایسا محسوس ہوا میں اپنے ایک گھر میں سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوا آپ کی معاشرت کا یہ اثر پوری دنیا پر یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ہر انسان کی جان ہر انسان کی مال اور ہر انسان کے آبرو محفوظ ہو جائے گی اس لیے کہ یہ اسلامی معاشرت کے یہ اثرات ہیں جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں دین حکومتوں سے نہیں قائم ہوتا دنیا میں دین اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے پوری دنیا کا کہ دنیا کے ہر ملک میں ایمان والے آباد ہیں اگر محنت کے راستے سے ہر ملک میں ایمان والوں کی زندگیوں میں اسلامی معاشرت کو زندہ کیا جائے ایمانیات کو زندہ کیا جائے اور عبادت کی لائن کو زندہ کیا جائے تو میرے دوستوں ان ملکوں کے رہنے والے انسان دین کی طرف ایسا دوڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے کی طرف دوڑتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف دوڑتا ہے ایسا ہی ساری دنیا ساری انسانیت دین کی طرف دوڑے گی اس لیے کہ میرے دوستوں ساری انسانیت کے مسائل کا حل سوائے دین کے اور ہوئی نہیں انسانیت جس رخ پر ہے وہ تباہی کا رخ ہے اور ہر قدم تباہی کی طرف اٹھ رہا ہے اور جتنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنے اسباب اور وسائل میں لگیں گے اتنے دلدل کی طرح زمین میں پھنستے چلے جائیں گے مسائل کا حل صرف اللہ نے اپنے دین کے اندر میں رکھا ہے اور دنیا کا کوئی پروپیگنڈا ان کو دین کی طرح آنے سے روک نہیں سکتا ہے شرط یہ ہے کہ یہ ایمانیات اور یہ عبادت اور یہ معاشرت کی پاکیزگی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر محنت کے راستے سے ان کے اندر میں زندہ کیا جائے اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا ہے کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے اللہ نے ہر انسان میں ضرورت بھی رکھی ہے خواہش بھی رکھی ہے ضرورت محدود ہے خواہش لا محدود ہے اور ضرورت کے پورا کرنے کا حکم اللہ نے انتظام دنیا میں کیا کہ جو کوئی بھی جاندار اس سرزمین پر ہے اس کی تمام تر ضروریات کا انتظام اللہ کے ذمے ہے اس لیے اللہ بوکا اٹھاتے ہیں بوکا سلاتے نہیں ہیں اللہ سب کے رب ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مالدار کو کھلائیں اور غریب کو نہ کھلائے اللہ سب کے رب ہے اور اللہ سب کو کھلاتے ہیں اس لیے ایک تو ضرورت ہے اور اس کے پورا کرنے کی اللہ نے ذمہ داری دنیا میں لی اور ایک خواہش ہے جو اللہ محدود ہے اور دنیا میں اللہ نے ہر آدمی میں رکھی ہے تو دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ دنیا محدود ہے اور خواہشات میں محدود ہے تو دنیا میں خواہش اللہ نے کیوں رکھی ہے دنیا میں خواہش اللہ نے حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے جب اللہ کے احکامات آئیں گے تو ان احکامات کے مقابلے میں خواہش آئے گی آدمی کی جی نہیں چاہتا اس کے کرنے کا تو حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے جب حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑیں گے تو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے یوں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا تو فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے جس حلاوت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے دیے میں جب جب تیل جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے ایسا ہی جب خواہش ٹوٹتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور آتا ہے اس لیے میرے دوستو خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اسی لیے فرمایا ولکم فی ہاما ماتا انفسکم ولکم فی ہاما تدعون فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے آدمی کے جی کے کیا چاہنے کچھ بھی چاہ سکتا ہے ہر آدمی کی چاہت ہے کہ میں بادشاہ بنوں تو اس کی چاہت جنت میں پوری ہوگی کم سے کم درجے کی جنتی کی جنت دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی جس میں بادشاہوں کی طرح یہ رہے گا اسی لیے فرمایا وہ ادار ایتا سم ایتا نعیم و ملکن کبیرا ایک مخاطب تو دیکھے گا تو ایک بہت بڑا ملک ہوگا ہر جنتی کا اور نعمتوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جوان بنا کر داخل کریں گے کبھی بوڑھا نہیں ہوگا تندرست بنا کر داخل کریں گے کبھی بیمار نہیں ہوگا خوبصورت بنا کر داخل کریں گے کبھی بدصورت نہیں ہوگا اور زندگی لے کر داخل کریں گے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی ہر آدمی کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی اور ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی اور حضرت کا قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا نبے فٹ کا جنت میں ہوگا اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے اور ہر جنتی کو سو آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس جنت میں ایک ہی موتی کا بنا ہوا مکان ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل کی ہوگی پانی کی نہریں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں ہوں گی جنتی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی وہ نہر کو اشارہ کرے گا تو وہ نہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گی جہاں چاہے گا وہ نہر اس کے ساتھ جائے گی کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت ہوگا اور پھل ہوں گے میوے ہوں گے پہننے کے لیے ریشم کے دبیز اور باریک کپڑے ہوں گے اللہ نے مردوں کے لیے دنیا میں ریشم کو حرام کیا ہے جو اس سے بچے گا اللہ جنت میں اس کی خواہش پوری کرے گی سونا مردوں کے لیے حرام کیا ہے دنیا میں سونے سے بچ گیا پہننے سے تو قیامت جنت میں اللہ اس کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا جیسے چودھری رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اس طرح اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے کبھی ناراض نہیں ہوں گے اللہ سلام کریں گے فرشتے سلام کریں گے اللہ مہمان نوازی کریں گے اور میدان مسجد میں سارے جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا لام اتنا ہی سلسلہ جنت پہ دیں گے جہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کے جنتی کے لیے اسی ہزار غلام اور خادم ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ستر بہتر ہورے ہوں گے کہ جو اگر ایک ہور اگر اپنا پوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور اگر اپنے دوپٹے کو لہرا دے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے میرے دوستو اللہ نے خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے اور دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے اور ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری ہے اور شادی ہے ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور سنت طریقے پر پوری کرنا حرام سے بچنا خواہش سے بچنا یہ حکم ہے جب حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو کمانا بھی دین بنے گا اور سنت طریقے پر ضرورت پوری کریں گے تو ضرورت کا پورا کرنا بھی دین بن جائے گا مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے ہر کام دین ہے شرط ہے کہ حکم کے مطابق ہو اور حکم اور شرط کے مطابق اور طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ ہو اس لیے حرام سے بچنا جھوٹ سے بچنا دھوکے سے بچنا وعدہ خلافی سے بچنا فرمایا منافق کی تین نشانی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت دے تو خیانت کرے فرمایا یہ منافع کی نشانی ہے مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا اور مسلمان خائن نہیں ہوتا اور یہ فرمایا من غشنا فلح سمنا فرمایا جو دھوکہ دے وہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا حضور صلی اللہ وسلم فرماتے اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا علماء سے پوچھ پوچھ کر چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے کوئی بات نہیں چھوٹے سے بڑا بننے کے چکر میں نہیں پڑنا چھوٹا ہے تو چھوٹے میں حکم کو معلوم کر کے اپنے کمائی کی لائن کو صاف ستھری بنانا حکموں والی طریقوں والی اور اللہ کی رضا کی نیت والی اور اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں سنت طریقے کو اپنانا اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر رہتی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا جائے تو آدمی کی باڈی اس سے متاثر ہوگی اچھا کھانا جائے اس سے طاقت بنے گی خوشی محسوس ہوگی ایسا یہ حلال اور حرام کی تاثیر ہے جب آدمی کی زندگیوں میں حلال آئے گا تو اچھے کام کرنا اس کو سوجیں گے اور جب حرام آئے گا تو غلط کام کرنا اس کو سوجیں گے دنیا میں جتنی برائیاں ہیں اس میں بہت بڑا اثر حرام کمائیوں کا ہے جس کی وجہ سے برائیاں زندگیوں میں عام ہوئی ہے اس لیے اپنی کمائیوں کو حلال پر لانا اور حرام سے اس کو بچانا اور یہ فرمایا ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا اور زینا کا جذبہ پیدا ہوا اس لیے میرے محترم دوستوں اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو حلال پر لانا اور حرام سے بچانا اپنی زندگیوں کو سنت پر لانا اور خواہشات سے اپنی زندگی کو بچانا اسی کے ساتھ میں جب ایمانی لائن ٹھیک ہماری ہوگی اور عبادت کی لائن ٹھیک ہوگی اور ہماری معاشرت میں پاکیزگی آئے گی اور ہمارے ہمارے معاملات میں صفائی آئے گی تو اب اس کے نتیجے میں اب ہماری زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے اخلاق اخیر میں آتے ہیں عبادت کے لیے جتنے ایمان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت معاشرت کے لیے ہے معاشرت کے دین کے لیے معاشرت کے دین کے لیے جتنے ایمان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ معاملات کے دین کے لیے ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے اور جتنا اخلاق کے لیے معاملات کے لائن کے لیے جتنے ایمان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اخلاق کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اس لیے میرے دوستو اخلاقی زندگی آدمی کی بنے گی جب یہ چار لائن ٹھیک ہوگی اور جب اخلاق آدمی کے بنیں گے تو یہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جائے گا سب اپنے بھی اس سے محبت کریں گے اور پرائے بھی اس سے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 کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو معاف کرو اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے معاف کرنا آسانی ہے اور جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے اور ہم اللہ کی معافی کے ہر وقت میں محتاج ہیں اور یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ فرمایا ولیم اور آخرین کے اخلاق ہے حضور پاک علیہ السلط وسلام نے اپنی پوری زندگی کبھی اپنے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اسی لیے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں آپ کے اوپر اونٹ کی ہو جالی ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزا مارا ہے آپ کے خباب کو خبیب کو ہمار کو یاسر کو سمیہ کو رضی اللہ عنہم کو مارا ستایا اور شہید کیا ہے لیکن آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا آپ نے یہ فرمایا بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا مکے والوں نے کہا خن قریب ابن اخن میں آپ تو بھلے ہیں بلوں کی اولاد ہیں ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا میرے بھائی یوسف نبی نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حالات کا سے دو چار ہونا پڑا جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تصریف علیہ اليوم کوئی لانتان تمہارے پر نہیں اللہ تم کو معاف کرے ہم نے تم کو معاف کر دیا آپ نے فرمایا انتمنقا جب تم سارے کے سارے آزاد ہو مکے والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہم اپنی قبروں سے اٹھے اور نئی زندگی ہم کو ملی اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی ایسی اچھی بنانا صحابہ دنیا میں ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں جس سے سارے انسانوں کے قلوب کو اسلام کے لیے جیتا ہے اس کی یہ تین بنیادیں ہیں ایمان ہے اعمال ہے اور اخلاق ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ساتھ پھرنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا بلکہ صرف اللہ پر اور آخرت پر اٹھایا آپ کے حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہونی ہیں اسی لیے سورا کا اپنے مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا ہے تو آپ نے فرمایا سورا کا اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے اس بے بسی اور بے کسی میں کسرا کے کنگن کی آپ اشارت دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری محنت کا انجام یہ ہونا ہے ادیب نے حاتم جب آپ کے پاس آئے آپ نے پوچھا ابھی اسلام نہیں قبول کرتے تو کہا میں بھی ایک مذہب پر ہوں میں تیرے مذہب کو میں تو اس سے زیادہ جانتا ہوں یہ تو اپنے قوم کا مال کھاتا ہے تیرے مذہب میں حلال ہے تو شرم سے نگاہ جھک گئی آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم اسلام میں کیوں نہیں داخل ہوتے تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری چاروں طرف کمزور اور غریب مسلمان ہیں جن کے پاس کپڑوں کی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ ستن نہ کھل جائے کھانے کی کمی ہے کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے سواری کی کمی ہے دس ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں پیدل چلتے ہیں پیر پھٹ جائے تیسرے باندھتے ہیں خوف کا یہ حال ہے کہ اندر سے خطرہ ہے باہر سے خطرہ ہے خوف و ہراس کی فضا ہے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بڑے آدمی ان چھوٹوں کے ساتھ کیسے بیٹھے لیکن آپ نے فرمایا یہ ہمارے کام کی ابتدا ہے اللہ ایک دن ایسا لائے گا مدینہ پر ایسی خوشحالی کے دن ہوں گے کہ سارے زکات کے دینے والے ہوں گے کوئی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا اور فرمایا اور فرمایا کہ لڑکی سرائے امن سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی نہ اس کے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا اور نہ اس کے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور کس طرح ابن حرمت کے خزانے فتح ہوں گے اور اس کے پتہ کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیاض اخبار پر آئے تو آپ نے سے انہوں نے آپ سے پوچھا علام من بائیا کے رسولوں اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیاض کریں فرمایا میں اونی یا اون سمے بت رہا فل منشت و بکرا پر میں اس بات پر بیاض کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے جی چاہے تو اور نہ چاہے تو ون نقل حوصلے و یسم دین کے لیے خرچ کرو گے تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی تو وال امر بالمعروف بال نہ من کر بلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکنے کا کام کرو گے والا انتقول و فل حق لا تخاف اللہ چلائیں حق بات کہو گے کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں اور یوں فرمایا جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو ان نعونی مما تم انف انفسکم و اولادکم و ازواجکم یقم جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ آ جاؤں تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنی عورتوں کے اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا والا کو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے آپ نے امت کو جنت کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا پوری دنیا کی ساری طاقتیں اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اللہ کی نگاہ میں مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اور پوری دنیا کی مادیت سونا چاندی اور پلاٹینم اور دنیا میں جتنی مادیت کی لائنیں ہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس لیے آپ نے امت کو مچھر کے پر کے اوپر اور مکڑی کے جالوں پر نہیں اٹھایا ہے بلکہ آپ نے پوری امت کو اللہ پر اور آخرت کے آخرت پر اٹھایا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت بن جائے اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنائیں گے جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے اس لیے میرے محترم دوستوں یہ پورا دین ہماری زندگی میں جو آئے گا اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے چاہے دنیا کا نظام ہو یا دین کا نظام ہو وہ ساری دنیا کا نظام محنت کے ساتھ اللہ نے چلایا ہے لقد خلق انسان ہے کبس فرمایا ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے بچہ پیدا ہوئے تو یہ ہاتھ پیر چلانا شروع کرتا ہے اس لیے کہ حرکت اور محنت کے لیے ہی اللہ نے محنت نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا سمرا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائیں پوری امت میں آ جائیں اور پوری انسانیت میں آنے کی راہ ہموار ہو جائے کہ جس کے راستے سے انسانیت تباہی سے بچ جائے اس لیے کہ میرے دوستوں پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں سات سو کروڑ انسانوں میں پچہتر فیصد انسانوں کی آبادی وہ ہے کہ جو سرے سے ایمان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی ضروری چیز ہے اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مرتے ہی دنیا کی پچہتر فیصد آبادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے میرے دوستو یہ ساری انسانیت کے ساتھ خیر خائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور پوری امت میں دین لانے کے لیے ہم اپنی محنت کا رخ صحیح کریں اس لیے کہ محنت صحیح نہیں ہوگی زندگی کا رخ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی محنت کرے مخلوق پر اور خالق کی محبت آئیں خالق کی عظمت آئیں خالق سے زندگی کے بننے کا یقین آئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک آدمی مال کے بٹورنے کی اور جمع کرنے کی بڑھانے کی محنت کرے اور امال کی محبت آئے امال کی عظمت آئے اور امال سے زندگی کے بننے کے یقین آئے یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی دنیا کے سنوارنے میں اپنی تمام تر توانائی لگائیں اور آخرت کی عظمت آئیں آخرت کی محبت آئیں آخرت کا شوق پیدا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا رخ صحیح ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اپنی محنت کا رخ صحیح کرنا تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے پر میں محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائیں اور ایمان کے پھیلانے پر لگائیں سب سے پہلے اپنی جان مال دعوت اللہ پر لگائیں کہ ایک ایک آدمی پاس اور ایک ایک گھر پر جا کر مقام پر بھی اور بیرون پر بھی جہاں جہاں کے بھی تقاضے ہوں انسانوں کے پاس جا کر سب سے پہلے ان کو اللہ سمجھانا اللہ کی قدرت سمجھانا اللہ کے خزانے سمجھانا اللہ کے قدرت اور خزانوں کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا اور ان کو آخرت سمجھانا کہ جب حکم پورا کریں گے اور نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دے گی یہ باتیں سمجھا کر ہر فرد امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا کہ جس کے راستے سے ہر ایک کا یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا اور اللہ کے وعدے اور وعید کا اس کے لیے سب سے پہلے اپنی جان مال کو دعوت پر لگانا اور دعوت کے تقاضوں پر لگانا اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے اپنے گھر کاروبار پر اتنا لگاتے ہیں جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہے تو گھر بھی برابر چل رہا ہے کاروبار بھی برابر چل رہا ہے جب دعوت پر اتنا لگائیں گے جتنا دعوت کا تقاضا ہے تو دعوت کے سارے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے کوئی تقاضا مار نہیں کھائے گا اسی کے ساتھ ہر ایمان والا اپنی عبادت کے بنانے پر اور عبادت کی امت میں زندہ کرنے پر اپنی جان مال لگائے اور اتنی لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے نمبر تین اپنی جان مال اخلاق پر لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے یتیموں پر بیواؤں پر مسکنوں پر محتاجوں پر مقروضین کے پر بیماروں پر اپنی جان مال پر لگا کر کے انسانوں کی حاجتوں میں کام آنا اور انسانوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں ہر انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گی پر میں تم پہ بہترین آتی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے اس لیے اپنے اور پرائے ساروں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا زکوٰۃ تو صرف ایمان والوں کو دی جائے گی لیکن نفلی صدقات کے ذریعے سے ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کا کام کیا جائے گا اسی کے ساتھ اپنی ضرورت میں اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگانا حاصل کرنے میں بھی بقدر ضرورت لگانا اور پوری کرنے میں بھی بقدر ضرورت لگانا اور اسراف سے بچ کر کے لگنا اس کی اجازت بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے صرف اجازت ہی نہیں ہے بلکہ اجازت بھی ہے اس پر ثواب ہے فرمایا حلال کمائی میں لگائیں گے تو حلال کمائی میں لگنا یہ بھی عبادت اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت فرما قیامت کے دن آدمی کے صدقے میں سب سے زیادہ وزیر صدقہ وہ خرچ ہوگا جو اپنے بیوی بچوں پر حلال طریقے سے کما کر کے کیا ہے اس لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگانا اسراف سے بچ کر لگانا اسراف کی اجازت نہیں ہے اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے آگ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں ورما ایسے ہی اسراف جب زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے کھانے میں کپڑوں میں مکانات میں سواریوں میں اور شادیوں میں یہ ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے نہ دعوت کے لیے جان مال بچے نہ دعوت نہ عبادت کے لیے بچے اور نہ اخلاق کے لیے بچے یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچتی اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا اس لیے اپنی زندگیوں کو اسراف سے پاک کرتے ہوئے اپنی زندگی میں محنت کا یہ رخ قائم کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے چار مہینہ ہم رہا سات مہینے ہماری منزل نہیں ہے یہ پوری امت کو یہاں تک پہنچانے کی ایک محنت ہے کہ امت کا ایک محتب ہی طبقہ اپنی زندگی میں محنت کا یہ رخ قائم کریں کہ میری جان مال دعوت پر اتنی لگے گی جتنا دعوت کا تقاضا ہے عبادت پر اتنی لگے گی جتنا عبادت کا تقاضا ہے اخلاق پر اتنی لگے گی جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدر ضرورت لگے گی جب امت کا ایک ہی طبقے میں محنت کا یہ لوگ قائم ہو جائے گا تو اللہ اس مجمے سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے یزد کم قوت نیلا قوت کم اللہ اپنی قوت تمہاری قوت میں ملا کر کے تم کو طاقتور بنا دیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا کر نہیں سکتی ہے اور حق کو چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت آڑی نہیں آ سکتی ہے اللہ کا کلمہ ہر کے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا شرط یہ ہے کہ امت کا ایک موت بھی طبقہ محنت کے اس رخ پر آئے گی اور اس محنت میں کتنی طاقت ہے اگر یہ محنت امت کے ایک موسم ہی تبک میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی چند سالوں میں ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پونے چھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی اس لیے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی اور انسانوں کا بگاڑ آخری درجے کا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پونے چھ سو سال کا بگاڑ صرف تیئیس سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہوا اتنی زبردست طاقت اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ دور نبوت میں امت کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے کہ ہر فرد امت کی جان مال دعوت پر لگی اور اتنی لگی جتنا دعوت کا تقاضا ہے اب حیات صحابہ گے عبادت پر اتنی لگی جتنا عبادت کا تقاضا ہے حیات صحابہ پڑھے ہم اور اخلاق پر اتنی لگی جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگی یہ محنت کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا جس کے نتیجے میں چھ سو سال کا بگاڑ صرف اللہ نے تیویس سال میں ختم فرما کر ایک مجمع بھی بنا دیا اور ایک ماحول بھی بنا دیا مجمع ایسا تیار ہو گیا امت کا کہ جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں مالدار بھی ہے غریب بھی ہیں جیسے ایک سوسائٹی جس سے بنتی ہے ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا جس کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے اسلام کو سمجھنا ہے اس مجمع کو دیکھ کر آپ اسلام سمجھ سکتے ہو اس لیے ان کی دعوت اسلم و تسلم کا اسلام سلام سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام کہا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ ایک مجمع تیار ہو گیا دوسرا میرے دوستوں کام یہ ہوا کہ ایک ماحول تیار ہو گیا تیئیس سالہ محنت کے نتیجے میں پورے حجاز کا ماحول پورے حجاز میں سے بت پرستی ختم ہو گئی اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس میں سو فیصد ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا کوئی یتیم اور بیوہ اپنے کو یتیم اور بیوہ نہیں محسوس کرتے تھے پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا تلاش کرنے سے آپ کو کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا سارے آخرت کے اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے اور سو فیصد ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچے کا ذمہ دار ہوں اس طرح مسلمان اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے اور دنیا کی ذمہ داریوں کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی جان مال میں لگاتا ہوں ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی میں اپنی اتنی ہی جان مال لگاؤں گا جتنی کہ دین کی ضرورت ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ جب کوئی دعوت کا تقاضا آتا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے اب یہ تقاضا ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو سارے جو موجود ہیں اس کے لیے تیار ہیں لیکن مجمع میں کچھ لوگ وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی ہے اور سفر کا توشا بھی ہے بڑا مجمع وہ ہے کہ جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشا بھی نہیں ہے اب جن کے پاس سواری اور توشا ہے وہ تو روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے ان کو توشا دے تو اب یہ جو رہ گئے یہ روتے ہوئے رہ گئے قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے طول آئین ہم تفید و منظم فرمایا اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام آیا تھا یہ چلے گئے ہم رہ گئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہیں اور جو اکرام اللہ ان کا کریں گے وہ اکرام اللہ ان کا بھی کریں گے ان کے دل کی نیت پر اس لیے کہ اللہ کی نگاہ انسان کے دل کے اوپر ہوتی ہے اس میں میرے محترم دوستو ایک محنت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس محنت کے ذریعے سے امت میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر عبادت پر اخلاق پر اتنی لگائے جتنا اس کا تقاضا ہے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں بقدرے ضرور لگائے اسراف سے بچ کر لگائیں اگر یہ مجمع اس بات کو آج کے دن طے کر لیتا ہے تو میرے دوستو یہ اللہ بھی اس کو دنیا میں وجود دینے کا طے فرما دیں گے اور یہ اتنا سارا مجمع پورے ملک کے دینی اور دنیاوی کے سنبھلنے کا اور پورے عالم کے سنبھلنے کا یہ پورا مجمع ذریعہ بنے گا اللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے کیوں سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے اب میرے دوستوں محنت کے اس روپ کے ساتھ پوری زندگی جینا آ جائے اور اسی پر مرنا آ جائے اس کے لیے سب سے پہلا راستہ ہے سات مہینہ سال چار مہینہ ایسا اچھا لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے ایسا اچھا وقت لگانا سال ہو سات مہینے ہو چار مہینے ہو کہ جس میں ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے اللہ بڑے اللہ کا حکم بڑا دنیا کی راحتوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں اپنی آخرت کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے اور آخرت کا نفع اصل نقصان اصل نفع ہے اس لیے دلوں کا رخ اللہ کی طرف اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے ایسا اچھا وقت لگانا اور اتنا وقت اچھا لگانا دوسرا ہمارا فکر صحیح ہو جائے کہ ہمارے دنیا میں جینے کا فکر دعوت بنے اللہ کے کلمے کی سربلندی بنے انسانوں کی ہدایت کا فکر ہمیں لاحق ہو جائیں دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے کلمے کے پہنچانے کا فکر ہم کو رات دن محنت پر اٹھائیں ہماری فکر کی تبدیلی ہو جائے دل کا رخ ہو جائے جب ان صحیح چیزوں کے ساتھ ہم اپنے گھر کاروبار میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قدم کو اپنے اور جنت کے قریب کر دے گا مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے یا عبادت سے یا دعوت سے یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر اور کاروبار کر کے ہر قدم جنت کے اور اللہ کے قریب ہوگا شرط یہ ہے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے اور آدمی کا فکر صحیح ہو جائے اس لیے کہ رخ صحیح نہیں ہوا تو غلط رخ کے ساتھ تو عبادت کر کے بھی آدمی اللہ سے دور ہوگا دل کا رخ صحیح نہیں ہوا تو تبلیغ کا کام کر کے بھی اللہ سے دور ہوگا دنیا تو بہت دور کی بات ہے اس لیے میرے دوستوں ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے اس کے لیے اچھا وقت لگانا سال لگانا سات مہینہ لگانا چار مہینہ لگانا اچھا لگانا اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دینداری اور دین کی محنت کے ساتھ میں رہنا اللہ ہمت دے تو ہر سال چار مہینہ لگائیں تقاتے ہیں بیرون کے سات مہینے لگائیں اور مہینے میں دس دن لگائیں روزانہ آٹھ گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے ان کو اللہ سے اور دین سے جوڑنے کا کام کرے اور اگر اتنا یقین نہیں بنا ہے تو اپنا سالانہ چلہ اپنی جماعت بنا کر کے لگائیں مہینے میں تین دن ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر کے لگائیں روزانہ اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں اور اپنے علاقے کو تقسیم کر کے ایک ایک مہینے پر ایک ایک, ایک, ایک گھر پر ایسی محنت کرے کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے سو فیصد گھر اور سو فیصد افراد کی ملاقات ہو جائے اور ہر گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے محنت کے کسی رخ پر بھی چلیں گے وہ رخ ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا نہیں پہنچے اور مر گئے تو اللہ ان کے ساتھ ہمارا فرما دیں دے اس لیے میرے دوستو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم سال کے لیے تیار ہیں سات مہینے کے لیے تیار ہیں اور چار مہینے جس کے آج تک نہیں لگے وہ تو آج کے دن ہمت کر کے طے کر لے کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے مجھے چار مہینہ تو لگانا ہی ہے اب ہمت کر کے نام لکھانے والے کھڑے ہوں باقی ساتھی بیٹھے رہیں